حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میرے نکاح میں ایک عورت تھی مجھے وہ پسند تھی لیکن جان اسے پسند نہیں کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ اسے طلاق دے دوں چنانچہ میں نے اسے طلاق دے دی سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار اٹھاسی